مقدام اپنے والد شریح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لایا کرتے تو آپ کا پہلا کام کیا ہوتا تھا فرمایا مسواک سننے ابو داود حدیث نمبر اٹھاون